بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نومیریکل انالیسز آج لیکچر نمبر سکسٹین ہے پندرہ لیکچر مکمل ہو گئے ہیں اس کے اندر ہم نے دو چیپٹر پہلے ڈسکس کر لیے ہیں اسٹرکٹلی تھری چیپٹر ڈسکس کر لیے ہیں انٹروڈکشن کا سسٹمز آف لینئر اکویشن کا اور نان لینئر اکویشن کا اب آج کل جو ہم بات چیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آئگن ویلیو پرابلمس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں لاسٹ لیکچر ہم نے اس اسی ٹاپک پہ فوکس کیا تھا اور یہ اب آج اور انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم کور کرنے کی مکمل کوشش کریں گے تو جناب تین لیکچر ہم نے فوکس کیے ہیں آئگن ویلیو پرابلمس کے اوپر آئگن ویلیو پرابلمس کیا چیز ہیں یہ ہمارے پاس نئے سیگمنٹ کے اندر ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایکویشن دی ہوئی ہے اس فارم کی A X is equal to lambda X تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئگن ویلیو کویشن ہے یا A X is equal to lambda X اس میں اے ایک این بائی این میٹرکس ہے ایکس آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے اور لیمڈا کوئی اسکیلر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس بھی سیم ویکٹر ہے A X is equal to lambda X اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں لیمڈا کی ویلیو معلوم کرتے ہیں اور ایکس کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہوگی اور اس میٹرکس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ میٹرکس جو ہے اسکوائر میٹرکس ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو چیزیں ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بیسیکلی ایک لیمڈا اور X one X two X three اور یہ جو آئگن ویلیوز اور جو آئگن ویکٹرز آتے ہیں یہ given matrix N by N A کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس جو میٹرکس اے دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس یہ لیمڈا جو ایکس آئیں گے یہ corresponding to this very given matrix دوسری میٹرکس لیں گے تو اس میں جواب مختلف آئیں گے آ, یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کی بڑی اپلیکیشنس ہیں ان کی بڑی اپلیکیشنز ہیں ریئل لائف پرابلمس کے اندر فزکس کے اندر میتھمیٹکس کے اندر تھیوریٹیکل فزکس میں کوانٹم میکینکس کے اندر اور بہت ساری سائنسز ہیں جس کے اندر یہ استعمال کی جا سک جاتی ہیں ریئل لائف میں بھی استعمال کافی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ A X equal to lambda X اسی طریقے کا ہے کہ جو اے ایک آپریٹر کی طرح کام کر رہا ہو جو جنرل اکویشن ہے وہ ہم کہتے ہیں psi X is equal to lambda X psi X is equal to lambda X psi آپ کے پاس کوئی بھی آپریٹر ہے یہ ڈیفرینشیل آپریٹر ہو سکتا ہے ڈبل ڈیریویٹو ہو سکتا ہے اینڈ سو سو آن فورتھ میں نے جو ایگزامپل بتائی تھی وہ کیا تھی D by D X of E to the power A X is equal to A E to the power A X تو یہ وہی ایگزامپل ہے psi X is equal to lambda X کی ٹھیک ہے نا تو اب لاسٹ ٹائم ہم نے کیا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک پاور میتھڈ بتایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آج جیکو میتھڈ کریں گے تو آج کا لیکچر اس طرح سے میں نے اسٹرکچر کیا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ریوائز کرا دوں کیونکہ لاسٹ لیکچر میں بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی تھیں آپ کو یہ پہلے چیزیں پتہ ہیں آئیگن ویلیوز جب ہم نے لینئر الجبرا پڑھا تھا اور اس کے اندر ڈیٹرمنٹس لینئر ایکویشن کی بات چیت کی تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ ضرور دیکھا تھا کیا چیز دیکھا تھا یہ جو آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرس کے بارے میں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا نیا ایک نئی ڈائمینشن لیے ایک نیا پرسپیکٹو لیا ہے جس کے اندر ہم A minus lambda determinant is equal to zero وہاں سے ہم اس کی لیمڈا کی ویلیو نہیں معلوم کرتے ہیں ایک اور نئے طریقہ کار ہے تو ہم نے پاور میتھڈ لاسٹ ٹائم بتایا تھا جیکوبیز میتھڈ ان شاء اللہ آج انٹروڈیوس کریں گے تو میں جیسے بتایا تھا اسٹرکچر پہلے ایک ریویژن کریں گے پاور میتھڈ دوبارہ سے بتائیں گے جیکوبیز بیس انٹروڈکشن کریں گے اور اگر وقت ملا تو ایک ایگزامپل کر لیں گے اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم مکمل کریں گے اسٹارٹ کرتے ہیں سسٹمیٹک سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے یہ جی یہ وہی ٹرانسپیرنسیز ہیں یہ وہی سلائڈس ہیں آپ کے پاس جو آ رہی ہیں جو میں لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی لیکن for the sake of revision and for the sake of completeness میں نے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے کر دیں کیونکہ نئی چیز ہے اس پہ ہم زیادہ ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کریں گے let A be n n by n square matrix suppose جو سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس کا آرڈر کیا ہے ایک اسکیلر ہے دین لیمڈا کورسپونڈنگ ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں a minus lambda i matrix multiplied with the column vector x and that is equal to o that is the zero vector that is the null vector of order n by 1. Now this represents a set of n homogeneous equation possessing non-trivial solution provided. اب کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس جو ہے نا اے مائنس لیمڈا آئی جو matrix multiplied with X to right hand side پہ زیرو میٹرکس ہم نے آپ کو بتائی تھی تو یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے set of n equation in n unknowns n variables اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ سولوشن ایگزٹ کرے یا اگر ایگزٹ کرتا ہے تو وہ ٹریول سولوشن ہے یا نان ٹریول سولوشن ہے تو ایک انیشیل کنڈیشن ایک ویری اسینشیل کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے نان ٹریول سولوشن ڈھونڈنے ہو تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ of A minus lambda zero اور یہ جو چیز ہے اے مائنس لیمڈا زیرو اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس اکویشن یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں لیمڈا کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اگر تھری بائی تھری کا ڈیٹرمنٹ ہے یا تھری بائی تھری کی آپ کے پاس میٹرکس ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر لیمڈا کی تین ویلیوز آ جائیں گی لیکن اتفاق سے اگر یہ اے کی ویلیو ٹین بائی ٹین ہو جائے تو آپ کے پاس ٹین لیمڈاز ہینڈ کیلکولیشن سے معلوم کرنا ذرا سا مشکل ہوگا آپ کیا کریں گے اس کے لیے کمپیوٹر کی مدد لیں گے یہ چیز میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے سلائڈ کے اندر this determinant on expansion gives n nth degree polynomial which is called characteristics polynomial of A which has n roots corresponding to each root we can solve these equation in principle and determine a vector called eigenvector. یہی میں نے آپ کو بتایا میں نے یہی کہا کہ, آ, کہ آپ کے پاس اس کو اگر آپ سالو کریں گے تو آپ کے پاس این آئیگن ویلیوز آ جائیں گی اور کورسپونڈنگلی این آئیگن ویکٹرس آ جائیں گے آپ اس کو اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں and for each eigen value there will be a distinct eigen vector finding the roots of the characteristic equation is laborious ٹھیک ہے this what I just said کہ that is laborious that is tedious hence we look for better method suitable for the point of view of computation depending about the type of matrix A and on what one is looking for various numerical methods are available تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی آپ کی میٹرکس ہے کیا اس کی پراپرٹیز ہیں کیا کنڈیشن ہے کیونکہ ہر طرح کی میٹرکس ہے میٹرکس کی ہم نے پراپرٹیز اسٹڈی کی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت ڈفرینٹ ورائٹی میٹرکس میٹرسز ہوتی ہیں اور ہر میٹرکس کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیمیٹرک میٹرکس ہے آپ کے پاس ریئل میٹرکس ہے آپ کے پاس کانجوگیٹ کیا کہتے ہیں اسے کمپلیکس ویریبل کی میٹرکس ہے یعنی کہ پھر اس کا Hermitian matrix there are so many things which you can think of matrix ہوتی ہیں سوری uh, میٹرسز ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر دو میتھڈ فوکس کریں گے ایک پاور میتھڈ اور Jacobi's method power method last time explain کیا تھا جیکوبیز میتھڈ پھر انشاءاللہ کریں گے یہ چیز یاد رکھیے گا we shall consider only real and real symmetric matrix ٹھیک ہے نا and discuss power and Jacobi's method دو ہی میتھڈ ڈسکس کریں گے اور جس کے اندر ریئل سیمیٹرک اور کسی جگہ پہ بھی انسیمیٹرک میٹرکس بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر ریئل سیمیٹرک میٹرکس کی بات چیت کریں گے انسیمیٹرک میں بھی ہو جائے تو کوئی حرچ نہیں ہے لیکن but we will try to focus on that one last time یہ پاور میتھڈ بتایا تھا میں نے جب پاور میتھڈ میں بتا رہا تھا تو اس وقت اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس کا پروسیجر ہے طریقہ کار ہے دوسرا اس کا میتھمیٹکس ہے تو پاور پروسیجر تو آپ کے پاس چار اسٹیپ سے بڑے کلیئر تھے سمجھ میں آ گئے تھے لیکن اس کے بعد جو میتھمیٹکس تھی میں نے لاسٹ میں پانچ سات منٹ میں کی تھی شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کچھ ہمارے پاس ای میلس وغیرہ آئے ہیں ان کا ریپیٹ کر دیں تو for the sake of completeness میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں نا the next slide is to compute largest eigen value and corresponding eigen vector of the system A X is equal to lambda X اب کیا کر رہے ہیں آپ لارجسٹ آئگن ویلو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر ایک این بائی این کی میٹرکس ہے تو این آئگن ویلوز ہوں گے تو اس میں سے سب سے جو بڑی آپ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرض کریں ان کو دیکھ لیں lambda one lambda two lambda three lambda n اور اس کو اس طرح سے ارینج کر لیں کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں لیمڈا ون سب سے بڑی ہے لیمڈا ٹو سے چھوٹی ہے اور لیمڈا این سب سے چھوٹی ہے تو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں لیمڈا ون معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خیال رکھیے گا کہ where A is real symmetric اور انسیمیٹرک ریئل بھی ہو سکتی ہے سیمیٹرک بھی ریئل ہوگی سیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے اور انسیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے the power method is widely use in practice کیا پروسیجر ہے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ اسٹیپ ون کہ you choose the initial vector such that the largest element is unity تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے کسی نہ کسی جگہ سے تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کا انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور یہی چیزیں ہم نے سسٹمز آف اکویشن میں بھی کی تھی اور نان اکویشن کے اندر بھی کی تھی کہیں سے اسٹارٹ کیا تھا تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ اسٹارٹ کرنا ہے ایک ویکٹر سے یعنی ویکٹر کا کیا مطلب ہے کہ ایکس کو آپ نے ایسے چوز کرنا ہے جس کے اندر لارجسٹ ایلیمنٹ اس کا یونٹی ہے اگر آپ تھری بائی تھری میٹرکس کی بات چیت کر رہے ہیں تو ویکٹر ہو سکتا ہے zero zero one matrix zero zero zero بھی ہو سکتا ہے زیرو ون ون بھی ہو سکتا ہے ون ون ون بھی ہو سکتا ہے ون زیرو زیرو بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ میکسیمم جو ایلیمنٹ ہونا چاہیے اس کے اندر وہ یونٹی ہونا چاہیے زیرو بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ون بھی ہو سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزامپل کی تھی اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ون ون ون سے اور پھر آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کسی اور میٹرک سے شاید زیرو زیرو ون تھا اس جگہ پر کہ وہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میکسیمم ایلیمنٹ جو بھی ہوگا وہ ون کے برابر ہونا چاہیے یونٹی ہونا چاہیے جناب اسٹیپ ٹو ہمارے پاس ہے the normalize vector is pre multiplied by the matrix A تو آپ کے پاس کیا چیز ہے جو بھی آپ کے پاس یہ چوز کرتے ہیں جو سب سے پہلے آپ نے چوز کیا ہے نا کیا چیز چوز کی ہے انیشیل ویکٹر اور اس کو کیا کرنا ہے پری ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ میٹرکس اے کے ساتھ اور وہ ہم نے نیو ناٹ سے اسٹارٹ کیا تھا اور کیا کرتے ہیں پھر اے نیو ناٹ معلوم کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے وہ آپ کے پاس یو ون آتا ہے اور اس کو ہم نے کہا تھا that is equal to q one nu one A nu nought is equal to q one nu one تو آپ کے پاس یہ یو ون آتا ہے پھر یو ٹو آتا ہے u two is equal to q two nu two and similarly u n is equal to q n u n and so on so forth step three آپ کے پاس کیا آئے گا اسٹیپ ٹو میں خیال رکھیے گا the normalize vector nu nought is pre multiplied by the matrix A step three میں the resultant vector is again normalize جو آپ کے پاس نیا آئے گا نا نیو ون اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے نارملائز کرنا ہے Step 4, this process of iteration is continued and the new normalized vector is repeatedly pre-multiplied by the matrix A until the required accuracy is obtained. کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی لیا نا ویکٹر اس ویکٹر کو نارملائز کریں گے اور اس کو ایسے ملٹیپلائی کریں گے پھر نارملائز کریں گے پھر ایسے ملٹیپلائی کریں گے پھر نارملائز کریں گے ایسے ملٹیپلائی کریں گے اور اس طریقے سے یہ آپ کرتے جائیں گے جب تک کہ آپ کو ریکوائرڈ ایکوریسی ریکوائرڈ سوفیسٹیکیشن تک نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ کرتے جائیں گے اور اسی لیے کیونکہ کئی دفعہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ اے سے ملٹیپلائی ایک دفعہ کیا اے دوسری دفعہ ملٹیپلائی کیا اے اسکوائر ہو جائے گا تیسری دفعہ ملٹیپلائی کریں گے اے کیوب ہو جائے گا سو آن سو فورتھ تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں پاور میتھڈ اور جتنی بھی ایکوریسی آپ چاہتے ہیں اس ایکوریسی تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اور وہاں تک آپ کے پاس آ جائے گا ہم نے یہ آپ کو پروف بتایا تھا آخری اس کے اوپر کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ اگر آپ فرض کریں کہ lambda one lambda two lambda n with a distinct eigen values of n n by n matrix ایک آپ کے پاس این بائی این میٹرکس دی ہوئی ہے اس کے جو آئگن ویلیوز ویلوز ہم نے سپوز کیے ہیں کہ lambda lambda lambda one two three ہے اور یہ اس طریقے سے ارینج کیے ہیں کہ lambda one is the biggest lambda two سے چھوٹا لیمڈا تھری اس سے چھوٹا لیمڈا فور اس سے چھوٹا یہ میگنیچیوڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر ایپسلوٹ ویلو کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی نیگیٹو پازیٹو کی بات چیت نہیں ہوگی تو lambda one is greater than lambda two absolute lambda three and so سب سے چھوٹا جو ہوگا لاسٹ میں لیمڈا این ہوگا اس طرح سے ارینج کر لیں اور آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس یہ جو nu one nu two nu three اور دی کارسپونڈنگ آئگن ویکٹرس یہ nu one nu two nu three کہہ لیں اس کو v one v two v three کہہ لیں it doesn't make any difference میں نیو کہہ رہا ہوں آپ وی کہہ لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ویکٹرس کو اور آپ کے پاس یہ این ویکٹرس ہیں این آئگن ویکٹرس ہیں corresponding to n eigen values جو آپ کے پاس lambda one lambda two lambda three lambda n دیے ہوئے ہیں تو جناب اس کو اگر ہم دیکھیں تو power method is applicable if the above are real and distinct یعنی آپ کے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ lambda one lambda two lambda three کیا ہونے چاہیے سارے کے سارے ریئل ہوں گے اور ڈسٹنکٹ ہوں گے and corresponding vectors are independent یہاں پر ہم نے دو چیزیں آپ کو بتائی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو جتنے بھی آپ کے پاس لیمڈاز ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوں ڈسٹنکٹ ہوں اور ریئل ہوں الگ الگ ہونے چاہیے اگر کوئی ہو جائیں گے تو آپ کے پاس یہ میتھڈ فیل ہو جائے گا یہ میتھڈ اپلیکیبل نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس دوسرے میتھڈز ہیں وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں یہ خیال رکھیے گا کہ lambda one lambda two lambda three they are all real at the same time they are distinct اس لیے اس کے جو کارسپونڈنگ آئگن ویکٹرس ہوں گے they will be linearly independent اب لینئرلی انڈیپینڈنٹ جب ہوں گے تو ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس nu one nu two nu three ہے تو آپ نیو کو ایک دوسرا vector that can be express as a linear combination of these تو نیو کو ہم لکھ سکتے ہیں c one nu one plus c two nu two plus c three nu three and so on so forth یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ ان کو ایک لینئر کمبنیشن میں لکھ سکتے ہیں they can be express as a linear combination of nu one nu two nu three nu n provided the space spanned by these vector وہ آپ کے پاس کیا ہے nu one nu two nu three nu n یہاں تو کلیئر ہے بات ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں یہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں ہمارے پاس کیا چیزیں ایک میٹرکس دی ہوئی ہے این بائی این اس کے ساتھ ہم نے سپوز کیا کہ اس کے جو آئگن ویلیوز ہیں lambda one lambda two lambda n ہیں اس طریقے سے لیمڈا ون سب سے بڑا ہے لیمڈا ٹو اس سے چھوٹا لیمڈا تھری اس سے چھوٹا اور سب سے چھوٹا جو ہے لیمڈا این ہے اور یہ خیال رکھیے گا جب چھوٹے کی میں بات چیت کر رہا ہوں تو کوئی اس کے اندر سائن کا ذکر نہیں یہ ایپسلوٹ ویلو کی بات کر رہا ہوں یہ کی میں اس کی بات چیت کر رہا ہوں اس کے بعد کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر جو ہیں وہ nu one nu two nu three nu n ہے اب یہ سارے کے سارے کیونکہ ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں تو nu one nu two nu three can be express as a linear combination تو نیو ایک ہو جائے گا ہمارے پاس c one nu one plus c two nu two plus c three nu three plus so on so forth plus c n nu n یہ ہمارے پاس آ جائے گا اسی کو میں اب ٹرانسپیرنسیز میں آپ کے پاس اسکرین پہ دوبارہ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں then any eigen vector nu in space spanned by the vector nu nu nu one two three can be as their linear combination اور یہ میں نے آپ کو بتایا nu is equal to c one nu one plus c two nu two and so on so forth c n nu n اور سی ون سارے زیرو نہیں ہونے چاہیے سی ون یہ سارے کانسٹینٹ ہیں اب ہمارے پاس کیا چیز ہے pre multiplying by A and substituting ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ اے نیو ون اگر ہمارے پاس آئیگن ویلو لیمڈا ون ہے اور corresponding eigen vector nu one ہے تو ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں A nu one is equal to lambda one nu one پھر اس کے بعد اگر دوسرا آپ کے پاس لیمڈا ٹو آئیگن ویلو ہے اور نیو ٹو آئیگن ویکٹر ہے تو کیسے لکھ سکتے ہیں A into nu two is equal to lambda two into nu two and so on so forth آخر میں کیا آئے گا نیو ایسا کریں کہ آپ کے پاس نیو تو دیا ٹھیک ہے تو تو سے سے اس کو پری ملٹیپلائی کریں یہاں آپ کے پاس کیا جائے گا لیکن ہم اس کو جو پہلی ٹرم ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس A c one nu one اس کو لکھ سکتے ہیں ہم c one A into nu one ابھی جو یہاں آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے A into into nu nu one one is equal to lambda سب چیز چوٹ کر دیں گے تو پہلی ٹرم ہمارے پاس کیا جائے گی lambda one c one nu one تو ہم کیا کریں گے لیمڈا ون کامن نکال دیتے ہیں سب میں سے تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا A nu is equal to lambda one with in bracket C one nu one plus C two lambda by lambda one nu two and so on so forth last میں آ جائے گا plus C n n n lambda lambda divide by one into nu nu یہ آپ کے پاس اے کی ویلو آ گئی ٹھیک ہے نا ایک دفعہ ہم نے آپریٹ کیا ایک دفعہ ہم نے ملٹیپلائی کیا پری ملٹیپلائی کیا نیو کو اے سے دوبارہ ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس اے اسکوائر نیو اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا آپ کے پاس lambda one square and so so on forth ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے آپریٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس لیمڈا ون کی پاور بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہ لکھا میں نے نیکسٹ سلائڈ میں A square nu is equal to lambda one square into C one nu one plus C two lambda two by lambda one square nu one and so on so four last میں C n lambda n by lambda one square nu n and so on so forth میں نے بار بار بتایا کہ میں انٹینشلی نیو اور وی بار بار بول رہا ہوں تاکہ یہ ایک آربیٹری سی چیزیں ہیں میں نے نیو لیا ہے آپ نے ایکس ون لکھنا چاہتے ہیں آپ ایکس لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنی ایک ڈیفینیشن ہے اس کو جس طریقے سے بھی آپ ڈیفائن کر لیں اے اسکوائر وی میں نے بتایا اے اسکوائر نیو آپ کو بتایا اسی طریقے سے میں بتا سکتا ہوں اے آر وی یا A R nu and similarly A R plus one nu بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے A R nu is equal to lambda one to the power R into C one nu one plus C two lambda two divide by lambda one to the power R nu two n plus so on so four plus C n lambda n divide by lambda one to the power R nu n تو یہ جناب ہمارے پاس ساری طریقہ کار سارا پروسیجر آ گیا اگر آپ دیکھیں آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو لیمڈا ٹو جو ہے چھوٹا ہے لیمڈا ون سے lambda two divide by lambda one کیا ہوگا ایک ڈیسیبل میں ہوگا ایک فریکشن میں ہوگا اس کو پھر اسکوائر لیں گے اور چھوٹا ہو جائے گا کیوب کریں گے اور چھوٹا ہو جائے گا پوائنٹ ون کا اسکوائر لیتے ہیں تو کیا جاتا ہے آپ کے پاس پوائنٹ زیرو ون ٹھیک ہے اس کا اسکوائر لیتے ہیں کیا جاتا ہے پوائنٹ زیرو زیرو ون ٹھیک ہے تین زیرو آ جاتے ہیں so so forth, چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور ultimately lambda two by lambda one جو ہوتا ہے وہ زیرو کے برابر پہنچ جاتا ہے now the eigen values lambda one can be compute as a limit of the ratio of the corresponding component of A to the power R nu n A R plus one nu ٹھیک ہے جناب ہم نے یہ کیا کہا ہے آپ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ اب یہاں سے آپ لیمڈا ون کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں lambda one is equal to کیا ہوگا یہاں سے اگر غور سے دیکھیں تو لیمڈا ون کیا ہوگا lambda two the power R plus one divide by lambda R ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر اس میں سے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہی لیمڈا بچ جائے گا ٹھیک ہے لیمڈا آر پلس ون کی ویلیو آپ کو پتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس لیمڈا آر کی قیمت پتا ہے تو آپ کے پاس لیمڈا آ جائے گا ٹھیک ہے یا ایرینس کی لمیٹنگ ویلیو جو ہمارے پاس پتا ہے کہ لمیٹنگ ویلیو کیا ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم وہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور limit R tending to infinity جب ہمارے پاس آر کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے بڑی ہو جائے یہ دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے کیلکولیشن کرنا نا کیلکولیشن کتنی کرنی ہے چار کرنی ہے پانچ کرنی ہے دس کرنی ہے بیس کرنی ہے پچاس کرنی ہے سو کرنی ہے وہاں سے آپ کے پاس ایک لیمڈا کی قیمت آ جائے گی جب لیمڈا ون کی قیمت آ جائے گی تو یہی آپ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب لیمڈا ون کی قیمت آ جائے گی تو کورسپونڈنگلی آپ کو نیو ون کی قیمت بھی پتہ چل جائے گی یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے اگر نہیں ڈاؤٹ ہے تو آگے چلتے ہیں اگر ڈاؤٹ ہے تو روکیں تاکہ پھر میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں یہ لیکچر پرانی لیکچر ہے لیکن اس کو دوبارہ سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہاں سے کی تھی کہ nu is equal to C one nu one plus C two nu two and so so forth A سے اس کو آپریٹ کر دیں اے آپ کے پاس نیو ون جو ہے وہ C one A nu one is equal to lambda one into nu one ہوتا ہے وہ سب کر دیں وہاں سے آپ لیمڈا ون کامن نکال لیں ایک کریں دوبارہ کریں دوبارہ کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس A to the power R nu آ جائے گا that will be equal to to lambda one the power R and so so on forth پہلی ٹرم ہوگی آپ کے پاس C one nu one plus دوسری ٹرم ہوگی lambda two divide by lambda one to the power R and so on so forth اور پھر اس کا لمٹنگ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے وہاں سے ہمارے پاس لیمڈا آ جائے گا اینڈ دین ہمارے پاس نیو ون آ جائے گا یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے پاس پی لکھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے یہ پی جو انڈیکس آپ کے پاس this stand for the P th component in the corresponding vector یعنی کہ پی ایتھ کمپونیٹ آپ دیکھیں پہلا ہے پی کی قیمت one two three four five کہ کس جگہ سے آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں limit R tending to infinity A R plus one nu divide by A R nu P th component اسی طریقے سے ابھی تو ہم نے لارجسٹ اس کی بات کی ہے اسی طریقے سے آپ اسمالسٹ کی بات کر سکتے ہیں لیسٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ کار میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا اس کو دوبارہ سے جلدی سے ریپیٹ کرتا ہوں sometimes we may be in finding the least eigen value and the corresponding eigen vector in that case how do we proceed we proceed as آپ کیا کرتے ہیں first of all A X is equal to lambda X یہ تو پتا ہے آپ کو A X is equal to lambda X جب A X equal to lambda X تو آپ کیا کریں اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیں جب اے انورس سے آپ ملٹیپلائی کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا جائے گا A inverse into A into X is equal to A inverse lambda into X A inverse A جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہے جی وائی کے برابر ہوتا ہے آئی انٹو ایکس ہو جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی A inverse lambda into X that is equal to lambda into A inverse X اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا بچ گیا I X which is equal to only X I X is equal to lambda into A inverse X اب لیمڈا کو اس طرف لے آئیں تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا اے انورس میٹرکس کا انورس انورس ہوگا نا A operating upon the column vector X X is equal to one over lambda یعنی کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اگر آپ نے لیس کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کیا کریں اسٹارٹ کریں اے انورس سے پہلے تو ہم uh, جب ڈائریکٹ میتھڈ کی بات کرتے تھے ہم لیمڈا سے اسٹارٹ کرتے تھے لارجسٹ کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ ہم اے سے اسٹارٹ کریں گے اگر لیس سے اسٹارٹ کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے اے انورس سے اسٹارٹ کریں گے which can be rewritten as A inverse x is equal to 1 over lambda x. This is what just said. یہ میں نے ابھی کہا تھا آپ کو یہی بتایا تھا کہ A inverse matrix into x is equal to 1 over lambda x. x آپ کے پاس column vector ہے A inverse وہی matrix ہے n by n کی یعنی A کا inverse ہے یہ اور آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئیں which shows that the inverse matrix has a set of eigen values which are the reciprocals of the eigen values of A. اس میں کیا ہوگا اس کے سارے کے سارے ریسپروکل ہو جائیں گے اگر لیمڈا اسی طرح سے جواب آئے گا یہ وہی پروسیجر ہے اسی طریقے سے اس کو ریپیٹ کرنا ہے یہ تو تھا سارے کا سارا ریویژن اب اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے جیکوبیز میتھڈ سے اب جیکوبیز میتھڈ کیا چیز ہے یہ ایک جیکوبیز کا ہم نے پہلے بھی بات چیت کی ہے کہ یہ ایک فیمس میتھمیٹیشین ہے جنہوں نے بہت سارا کام کیا تھا بہت جگہ پہ آپ کو جیکوبیز نظر آئے گا جے جس کو کیپٹل کہتے ہیں مطلب کون سی برانچ آف میتھمیٹکس ہے جس میں یہ موجود نہیں ہے انہوں نے بہت ایکسٹینسو کام کیا ہے تو یہاں پر بھی آئیگن ویلیوز کے اندر بھی جیکوبین میتھڈ ہم استعمال کریں گے ایک نیا طریقہ کار ہے جی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کچھ بچے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام کرتے جاتے ہیں پھر فیمس میتھمیٹیشین کے نام ایسوسیٹ کرتے ہیں ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہیں ریٹن ہیں پروون ہیں اور اس کے ان کے ریکارڈس موجود ہیں کہ کن میتھمیٹیشین نے کیا کچھ کام کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے کسی کے نام سے ایسے آسانی سے منسوب چیزیں نہیں کی جاتی ہیں ایک آدھ کوئی پوائنٹ ون پرسینٹ چانس کہیں ہو جاتا ہے لیکن ninety nine percent ninety nine point nine percent جو ہے یہ انہی لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں جناب جیکوبین میتھڈ جیکوبین میتھڈ کیا چیز ہے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے ہم اسے معلوم کریں گے آئگن ویلیوز کیسے معلوم کی جاتی ہیں کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں یعنی A X to lambda X اس میں لیمڈا کیسے معلوم کریں ایکس کیسے کیلکولیٹ کریں انہوں نے اسٹارٹ کیا ود ڈیفینیشن ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس تو اگر آپ کے پاس n by n matrix A said to be orthogonal پہلے ڈیفینیشن بتائیے کہ آرتھوگنل میٹرکس کیا ہوتی ہے کیا اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی n by n matrix A دی ہوئی ہے یعنی کہ یہ اسکوائر میٹرکس ہے اس کے ایلیمنٹ کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس A transpose A is equal to I یعنی کہ اگر ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اس کا ٹرانسپوز لیں روز کو کالم میں چینج کر دیں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں اور دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں اگر آپ کے پاس آئی آ جائے تو ان دونوں میٹرکس کو یعنی matrix A said to be orthogonal یعنی اے انٹو اے ٹرانسپوز اور A transpose A is equal to اگر آئی آ جائے تو آپ کے پاس اے میٹرکس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم ارتھنل کہیں گے یا A transpose is equal to A inverse اگر انورس معلوم کرنا ہے تو خالی ٹرانسپوز سے ہی معلوم ہو جائے A inverse is equal to A transpose تو یہ بڑا آسان سی چیز ہے اتنی اچھی میٹرکس ہے اتنی سادہ سی میٹرکس ہے کہ کسی پورے پروسیس میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی سا بھی پروسیس میٹرکس انورشن کا اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کنڈیشن ہولڈ کرتی ہو جس میں خالی آپ نے ٹرانسپوز کرنا ہے روز کو کالم میں کالم کو روز میں اور وہ آپ کے پاس اے انورس آ جائے تو بڑی آسان سی میٹرکس ہے اس میٹرکس کو کیا کہتے ہیں اے سیٹ ٹو بی یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کمپیوٹ کرنا ہے all the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of a real symmetric matrix اگر آپ نے ساری کی ساری آئگن ویلیوز اور سارے کے سارے آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرنے کس کے کیلکولیٹ کرنے ریئل سیمیٹرک میٹرکس کی پہلے ریئل ہونی چاہیے اور سیمیٹرک میٹرکس ہونی چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جیکوبز میتھڈ کو استعمال کریں فوراً آپ کو جواب مل جائے گا اسی وقت اور یہ کیا چیز ہے یہ ایک امپورٹنٹ میٹرکس کی پراپرٹی ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے یہ جو پروسیس ہے یہ جو پروسیجر ہے it is based on an important property from the matrix theory which states وہ پراپرٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ پراپرٹی کیا ہے if A is an n by n real symmetric matrix its eigen values are real and there exist an orthogonal matrix S such that the diagonal matrix D is یعنی کہ آپ ایک ایسی میٹرکس معلوم کر سکتے ہیں جو کہ ڈائگنل میٹرکس میں کنورٹ کر دے یعنی S inverse A into S اس کو دوبارہ سے میں کہتا ہوں if A is an n by n real matrix and which is also symmetric its eigen values are real and there exist an orthogonal matrix S یہ ایک میٹرکس جو ایس ہے یہ کیا ہے یہ آرتھوگنل میٹرکس ہے such there the diagonal matrix D is given by this یہاں میں نے آپ کو کیا بتایا یہاں بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس اے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی اس کا آرڈر این ہے یا این بائی این کی وہ میٹرکس دی ہوئی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو آئگن ویلوز ہیں وہ آپ کے پاس کیا چیز ہوں گے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک میٹرکس ایس جو کہ آرتھوگنل میٹرکس ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر ہم S inverse A into S کریں تو آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس بن جائے یہ ایک پراپرٹیز ہے جس سے ہم آئگن ویلوز معلوم کرتے تھے شروع میں بھی یاد ہوگا کہ آپ جب A minus lambda zero put کرتے تھے وہاں سے لیمڈا کی ویلو معلوم کرتے تھے تو وہاں پہ ہم یہ میٹرکس ایس کو کیلکولیٹ کیا کرتے تھے press inverse A into S ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس ہوتی ہے اس یہ ٹرانسفارم کر دیتی ہے ایک میٹرکس کو ایک میٹرکس الٹیمیٹلی آتی ہے جس میں صرف ایلیمنٹ آپ کے پاس ڈائگنل میں ہوں گے اور ڈائگنل بھی ایلیمنٹس وہی ہوں گے وہ کیا ہوں گے بیسیکلی آئکن ویلیوز ہوں گے یعنی lambda one lambda two lambda three اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیے آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ کوئی میٹرکس لے لیں اور میٹرکس کے اندر یہ پراپرٹی اگر لگائیں تو دیکھیں گے آپ کے پاس ڈائگنل میں جو ایلیمنٹس آئیں گے وہ آئگن ویلیوز ہی آئیں گے ٹھیک ہے جی آگے چلیں جی جناب ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ میٹرکس کی بڑی امپورٹنٹ اور اہم پراپرٹی ہے کہ if A is an n by n real symmetric matrix its eigen values are real and there exist an orthogonal matrix S such that the diagonal matrix D is S inverse A into S یعنی ڈی کی ویلو آئے گی S inverse A S Now this diagonalization can be carried out by applying a series of orthogonal transformation S1, S2, Sn. تو کیا ہوگا جناب کہ یہ ڈائگنلائزیشن ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی اور آپ کیا کریں گے اٹ کین بی اسی طریقے سے آپ اپلائی کرتے جائیں جو آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن ہے کون سی ٹرانسفارمیشن ہے orthogonal transformation I read it once again this diagonalization can be carried out by applying a series of orthogonal transformation S one S two S three S n and so on so forth now let A be an n by n real symmetric matrix اب یہ آرٹیکل ہے آرٹیکل جو ہم نے ڈرائیو کرنا ہے جو کوئی میتھڈ ہم دیکھ رہے ہیں جو کوئی میتھڈ کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروسیجر کو ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہے let A be an n by n real symmetric matrix suppose A I J ٹھیک ہے نا absolute value of A I J be numerically the largest element amongst the off diagonal elements of A یہ اے آئی جے جو آپ کے پاس کیا ہے ڈائگنل ایلیمنٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں ڈائگنل ایلیمنٹ کی بات کرتے تو اے آئی آئی کی بات کرتے نا تو اے آئی جے یہ جو ہے سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے یعنی سب جگہ آپ نے اسکین کیا اسکین کرنے کے بعد ڈھونڈا ڈھونڈنے کے بعد یہ جو میگنیچیوڈ میں A I J is the largest one positive negative sign کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا this A I J be the numerically the largest element amongst the off diagonal elements of A یعنی ڈائگنل میں نہیں دیکھنا ہے ادھر ادھر دیکھنا ہے اور سب جگہ پہ سے معلوم کرنا ہے جو بھی نومیریکلی لارجسٹ ہے وہ آپ نے دیکھا اور اس کو آپ نے اے آئی جے کہا we construct an orthogonal matrix S one defined as اب ایک آرتھوگنل میٹرکس ڈیفائن کر رہے ہیں یہ اسٹیپ ہے یہ طریقہ کار ہے دیکھیں یہ ایک پروسیجر ہے اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے ایک نئی میٹرکس ایس ہم ڈیفائن کر رہے ہیں جس میں S I J is equal to minus sine theta ہے اور S J I is equal to sine theta ہے ٹھیک ہے ایس آئی جے یعنی اس کے ایلیمنٹ آئی جے کہیں پہ بھی ہوں گے وہ مائنس سائن تھیٹا ہوں گے اور S J I sine theta ہے اگر اس جگہ پہ آپ نے سائن تھیٹا لکھے ہوئے تو اس جگہ پہ مائنس سائن تھیٹا ہوں گے اور ایس آئی آئی کاس تھیٹا ہے اور ایس جے جے بھی کاس تھیٹا ہے ڈائگنل میں جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے کاس تھیٹا ہوں گے Y H of the remaining off diagonal elements are zero یہ جناب ہمارے پاس میٹرکس بنی اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اس کو کافی کیئرفلی دیکھیں کہ آیت کالم جیت کالم کیا چیز ہے اس کو اسٹارٹ کریں گے one zero zero zero zero zero one zero zero zero and so so forth zero zero minus cos theta جہاں پہ آئیت کالم اور آئیت رو ہیں وہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے کاس سیٹا لکھنا ہے جہاں پہ جے ایت رو جیت کالم ہے وہاں پہ بھی آپ نے کاس سیٹا لکھنا ہے باقی جہاں پہ آئی جے ہے وہاں پہ آپ نے مائنس سائن سیٹا لکھنا ہے جہاں پہ جے آئی ہے وہاں پہ آپ نے سائن سیٹا لکھنا ہے اور وائس ورسا تو ساری جگہ پر زیرو ہے پھر اس کو میں بتاتا ہوں ایک دفعہ یہ ہم نے ایک نئی سی میٹرکس انٹروڈیوس کی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ آپ کے پاس جہاں پر آئی جے ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے مائنس سائن تھیٹر لکھنا ہے جہاں پہ جے آئی ہے وہاں پہ سائن تھیٹر لکھنا ہے جہاں پہ اے آئی آئی ہے وہاں پہ آپ نے کاس تھیٹر لکھنا ہے باقی ساری جگہ ڈائگنل میں ون ون لکھنے ہیں اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے زیرو لکھنے ہیں یہ ایک نئی طریقے کی میٹرکس ہے انٹروڈیوس کی ہے یہ طریقہ کار ہے لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے ڈسکس کیا ہے اور اس کے بعد ایک پروسیجر بنایا ہے یہی میں نے میٹرکس آپ کے پاس اسکرین پہ ابھی دکھائی تھی اس کو بھی ذرا دیکھ لیں غور سے کہ یہ ایک نئی طرح کی میٹرکس ہے دوبارہ سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی میٹرکس دیکھیں ٹیبل پہ آپ کے پاس کیا میٹرکس ہے ساری جگہ پر ون ڈائگنل میں ہیں ہیں آف ڈائگنل ایلیمنٹ سارے سارے کے زیرو جہاں پر آپ کے پاس آئی جے ہے وہاں پر آپ نے سائن تھیٹا لکھا ہوا ہے اور جہاں پہ جے آئی ہے مائنس سائن تھیٹا لکھا ہوا ہے اور جہاں پر آئی آئی برابر ہیں وہاں پہ آپ نے کوس تھیٹا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ نے جو آپ کے پاس میٹرکس تھی ایک عجیب طرح کی میٹرکس تھی اس کو بنانا ہوگا بار بار بنانا ہوگا اور بار بار اسی کو استعمال کرنا ہوگا یہ خیال رکھیے گا where cos theta minus sine theta sine theta and cos theta inserted in I I I J J I J J position respectively and elsewhere it is identical with a unit matrix یہ ہم نے بھی کیا تھا کہ کاس تھیٹا کہاں پر ہے جہاں پہ آئی آئی ہے پھر کاس تھیٹا کہاں پر ہے جہاں جے جے ہے مائنس سائن تھیٹا کہاں ہے جہاں پہ آئی جے ہے پلس سائن تھیٹا کہاں پہ ہے جہاں پہ جے آئی ہے پھر دوبارہ سے بتا دوں کاس تھیٹا کہاں پر ہے جہاں پہ آئی آئی اور جے جے یعنی دونوں برابر ہیں سائن تھیٹا کہاں پر ہے جہاں پہ جے آئی ہے مائنس سائن تھیٹا کہاں پہ ہے جہاں پہ آئی جے ہے پھر اس کے بعد کیا چیز ہے جناب ہمارے پاس نا وی کمپیوٹ ایک ہم چیز معلوم کرتے ہیں یہ آپ نے میٹرکس ڈیفائن کی نا ایس ون تو معلوم کرتے ہیں D one is equal to S one inverse A S one یہ ایس ون ابھی آپ نے ڈیفائن کی تو D is equal to S one inverse A into S one اور ایس ون انورس کیونکہ یہ اور ایس ٹی کے برابر ہے that is equal to S one T A S تو ڈائگنل میٹرکس کیا بن جائے گی آپ کے پاس S transpose A S diagonal matrix will be equal to S one transpose A S one اگر ایس ون لکھنا ہے تو ایس ون لکھ لیں اگر آپ کے پاس ایس ہے تو ایس لکھیں یہ آربیٹری سی چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ایس ون لیا ہوا تھا تو دس از اکول ٹو اور this is given by D is equal to S one transpose A into S one I repeat again D is equal to S one transpose A into S1. S1 S1 Since is is is is an orthogonal matrix that, That inverse equal to to S1T. After the the the transformation, element at position ij, ji get annihilated. dij and dji reduced 0, which seen as follows. ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ میٹرکس ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے ختم ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہاں سے دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ہے ٹو بائی ٹو کی آپ کے پاس جو میٹرکس آئی ہے وہ پہلی کیا ہے D I I D I J D J I D I I تو ایلیمنٹس لکھے اس کے اندر کیا آئے گا آپ کے پاس cos theta sine theta minus sine theta into cos theta multiplied with another one A I I A I J A I J A J J into cos theta minus sine theta sine theta into cos theta اس کو جناب ملٹی پلائی جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور ٹو بائی ٹو کی میٹرکس آ جائے گی وہ کیا بتائے گی آپ کو that will equal to A I I square theta theta sine theta plus A J J sine square theta ٹھیک ہے نیکسٹ آ جائے گی A J J minus A I I sine theta cos theta plus A I J two theta پھر آ جائے گا آپ کے پاس A J I minus A I I sine theta cos theta plus A I J two theta and lastly A I sine square theta plus A J J square theta minus two A I J sine theta theta یہ جناب اس طرح کی کچھ ٹرمس آپ کے پاس آ جائیں گی اب اس میں کیا ہوگا فردر دیکھتے ہیں اب اگر ہم یہاں سے دیکھیں therefore D I J will be zero only یعنی کہ ڈی آئی جے جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے یہ دونوں وہاں سے زیرو ہوگا اس وقت if A I J two theta plus A J J minus A I I divide by two sine two theta is equal to zero یعنی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے اگر وہ زیرو ہونا ہے D I J to zero تو یہ چیز زیرو ہونی چاہیے یہاں سے ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی وہ کیا چیز آ گئی ایک بڑی اچھی سی چیز آئی ہے tangent two theta that is equal to two A I J divide by A I I minus A J J once again tangent two theta کیا آ گیا ہمارے پاس two A I J over A I I minus A J J اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کچھ کیا ہے کہاں پہنچ گئے ہیں کس جگہ پر آ گئے ہیں تو ہم نے ایک سپوزیشن کی تھی اور وہ سپوزیشن سے ہم نے ایک میٹرکس بنائی تھی میٹرکس ہم نے ایس ون کہی تھی اور ہم الٹیمیٹلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس میں کنورٹ ہو جائے گی یا ٹرانسفارم ہو جائے گی اسی کے لیے ہم نے ایک پروسیس سارے کے سارا آپ کو بتایا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ٹینجن ٹو تھیٹا آ گیا two A I J divide by A I I minus A J J ٹھیک ہے نا یہاں سے ٹینجن ٹو تھیٹا کی ویلو آپ نے کیلکولیٹ کی دیکھ لیں کہ یہی ہے two A I J divide by A I I minus A J J یہ جناب آپ کے پاس آیا ہے یہ بار بار ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا بار بار معلوم کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے ہم ایک میٹرکس کیلکولیٹ کریں گے کمپیوٹ کریں گے اور پھر وہاں سے ہم آئیگن ویلیوز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں تاکہ اس لیکچر کو مکمل کریں کیا چیز ہے کہ D I J will be zero only if A I J cos two theta plus A J J minus A I I divide by two sine theta sine two theta is equal to zero that is if tangent two theta is equal to two A I J over A I I minus A J J next we choose theta such that the above equation is satisfied thereby the pair of off diagonal elements D I J and D J I reduce to zero تو ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے تھیٹا کی ویلو چوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی جو ہے یہ زیرو ہو جائے ٹھیک ہے نا ہم نے اسے بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ جو دونوں ایلیمنٹس ہیں یہ اینیلیٹڈ ہو جائیں یعنی ختم ہو جائیں یعنی کہ زیرو پہ پہنچ جائیں تو یہاں پر ہم نے تھیٹا کی ویلو ایسی چوز کرنی ہے کہ وہ ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی جو ہے زیرو کے برابر ہو جائیں اب کیا ہے however though it creates a new pair of zeros it also introduce non zero contribution at formerly zero position اب یہ جب پروسیس آپ کریں گے تو یہ جو دو ایلیمنٹ یہ تو زیرو ہو جائیں گے لیکن کچھ اور جگہوں پہ جہاں پہلے زیروز تھے وہاں پر آپ کے پاس نئے ایلیمنٹس آ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ پروسیس کریں گے تو ایک جگہ تو نہیں کریں گے سب جگہ ہی کرنے پڑیں گے سب جگہ کریں گے آپ کی ویلو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں پر آپ کے پاس جو ہے وہ جہاں پہ پہلے زیرو تھا وہاں پر زیرو ختم ہو جائے ونس اگین یہ آپ کے پاس جو آیا تھا نا tangent two theta is equal to two A A A A I I J J divide by minus J یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں تھیٹا کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھیٹا کی ویلیو جب معلوم ہو جاتی ہے تو ہم سب جگہ سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں جب سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی یہ تو آپ کے پاس زیرو ہو جائیں گے لیکن جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں وہاں پر زیرو ہو سکتا ہے کہ نہ رہے ختم ہو جائے وہاں پہ they might be replace by some other element پھر کیا چیز ہے also the solution give four values of theta کیا ہوگا ہمارے پاس tangent two theta is equal to یہ ہے تو یہاں آپ کے پاس چار ویلوز ہو سکتی ہے نا ٹینجن ٹو تھیٹا سے but to get the least possible rotation we choose minus pi by four less than equal to theta is less than pi by four اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم صرف اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ مائنس پائی بائی فور سے پائی بائی فور اسی انٹرول کے اندر ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور وہیں پہ ویلو معلوم کرتے ہیں کیونکہ we are interest in least possible rotation ہم بار بار اس کو ہم ٹرانسفارم نہیں کر رہے ہیں بیسیکلی کیا کر رہے ہیں اس پروسیس کے تحت ہم اس کو روٹیشن دے رہے ہیں ایک دفعہ روٹیٹ کر رہے ہیں تھیٹا سے دوبارہ سے روٹیٹ کر رہے ہیں تھیٹا سے تیبارہ روٹیٹ کر رہے ہیں تھیٹا سے اس کو تھوڑا سا میں ابھی آپ کو اور ایکسپلین کرتا ہوں لیکن یہ ہمارے پاس جو کنڈیشن جیسے میں نے بتایا ٹینجن ٹو تھیٹا کی ویلیو ہے اس کے اندر کئی ویلیوز آ سکتی ہیں چار ویلوز آ سکتی ہیں لیکن جو ویلیوز ہم نے چوز کرنی ہے پک اینڈ چوز وہ ہمارے پاس اس انٹرول میں ہو کہ minus pi by four pi by four یہ کلوز انٹرول ہے اور اسی کے دوران اسی کے اندر ہی آپ نے تھیٹا کی ویلو کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا پھر کیا ہوگا next next as the the the the step numerically largest of elements in newly obtained rotated matrix matrix D D one is is identified and above procedure repeated using another orthogonal S two two to get اب دوبارہ سے لوپ شروع ہو گیا ابھی ایک آپ آپ نے نے پہلی تو کی تھی نا اب سیکنڈ کرنی ہے سیکنڈ سیکنڈریشن کیا کرنی ہے دا دا نومیریکلی نومیریکلی اب کیا کرنا ہے as a next step largest of diagonal element in the newly rotated matrix D is identified اب آپ نے جو آپ کے پاس ڈی ون نئی میٹرکس آ گئی ہے اس کے اندر سے لارجسٹ آف ڈائگنل ایلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پہلے کرتے تھے نا ڈی کے اندر ابھی ڈی ون کے اندر ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے and the above procedure is repeated using another orthogonal matrix پہلے ایس ون تھی اب جو میٹرکس ہوگی آپ کے پاس ایس ٹو ہوگی اور جب ایس ٹو کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس ڈی ٹو آ جائے گی نئی میٹرکس آ جائے گی ڈی ٹو جو کہ ڈائگنل میٹرکس ہوگی D two is equal to کیا ہو جائے گا آپ کے پاس S two inverse D one S two S two inverse D S two پہلے تھا ہمارے پاس S one inverse A into S one اب اے جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا ڈی ون سے تو آپ کے پاس کیا آ گیا S two inverse D one into S two پھر آپ کو پتا ہے کہ ایس ٹو انورس جو آپ کے پاس کیا ہے ایس ٹو ٹرانسپوز کے برابر ہے ہم لکھ سکتے ہیں S two transpose into D one into S two اور پھر ڈی ون آپ کو پتا ہے کہ S one transpose A into S one کے برابر ہے تو یہ ویلو وہاں لکھ دیں گے آپ اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا اسی طریقے سے آ جائے گا D two is equal to S two transpose into S one transpose into A into S one S two یہ آپ نے کیا معلوم کیا ڈی ٹو معلوم کیا اس طرح سے ڈی تھری معلوم کریں گے پھر کیا آ جائے گا ڈی تھری آ جائے گا بالکل ٹھیک ہے جی S three transpose S two transpose S one transpose A into S one S two S three and so so forth اس طریقے سے ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک اٹریٹو پروسیس آ جائے گا similarly we perform a series of such two dimension rotation اور آرتھوگل ٹرانسفارمیشن اب اس کو آپ الگ الگ کر لیں جو پہلی ٹرمس ہیں اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے S S S S S one one into into two three R R minus whole inverse A multiplied with S one S two S three up to S R اب S one S two S three into S R کو آپ ایس فرض کر لیں تو آپ کے پاس ڈی آر آ گیا S inverse A S D R will be equal to S inverse A S ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے ہم جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل کو مکمل کریں وہ مکمل کیسے کریں گے ہمارے پاس یہ آ گیا نا wise R tending to infinity یعنی بہت زیادہ کیلکولیشن ہو جائیں چار پانچ سات پچاس ساٹھ دو سو ہزار دو ہزار تو D R approaches to a diagonal matrix تو ڈی آر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس یعنی کہ یہ جو ڈی آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس ہے it will be approaching to a diagonal diagonal matrix with on the main یہی بات ہم نے کی تھی ٹھیک ہے نا یہی بات ہم نے پہلے بتائی تھی کہ ہمارے پاس وہ ڈائگنل ایلیمنٹس آ جائیں گے ٹھیک ہے نا the corresponding are the columns of S I read it once again now as R tending to infinity D R approach to a diagonal matrix with the eigen values on the main diagonal the corresponding eigen vector are the column of S یہ جناب ہمارے پاس کیا چیز آ گئی اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ہم نے جو ڈی آر کیلکولیٹ کیا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے S one into S three into S four into S N whole inverse A multiplied by S one S two S three and so on up to S R تو ہمارے پاس ڈی آر آ گیا S A S S sorry once again D R is equal to S inverse A S S S ہمارے پاس کیا چیز ہے one S two S three series of operation ہے اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو ڈی آر جو آپ کے پاس آئے گا یہ جو ڈائگنل میٹرکس ہے اس کے جو ایلیمنٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ سارے کے سارے آئیگن ویلوز ہوں گے اور اس کے جتنے بھی کالمس ہوں گے سارے کے سارے یہ آئیگن ویکٹرس ہوں گے تو کتنی آسان سی بات ہو جائے گی یہ چیز کچھ پہلے بھی کرتے رہے تھے لیکن یہ فارمولاز ہم نے ایک ڈفرینٹ اینگل سے کیا ڈفرینٹ طریقے سے کیا یہ زندگی کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہوتا ہے ایک راستہ موجود ہوتا ہے اس کو آپ بہتر کرتے جاتے ہیں بہتر کرتے جاتے ہیں یہ جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری نے اس وقت بنائی تھی اور آج بھی ہم اس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں اگر آج پچھلے سال پچھلے تیس سالوں میں دیکھیں تو لاہور سے اسلام آباد یا راول پنڈی پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ کتنا امپروو ہو گیا کتنا بہتر ہو گیا موٹر وے بھی بن گئی ہے بائی ایئر بھی ہو گئے ہیں لیکن وہی جو جی ٹی روڈ ہے آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے بریجز بن گئے ہیں کتنے اچھے اچھے نئے راستے بن گئے ہیں پہلے ایک سنگل روڈ ہوتی تھی بڑی مشکل سے دو بسیں پاس کرتی تھیں اب آج کل دونوں طرف سے دو رویہ ہیں دو رویہ ہیں ٹھیک ہے اور دونوں سائڈ پہ دو دو بسیں آرام سے چلتی ہیں کسی کسی جگہ تین تین چل رہی ہوتی ہیں یہی یہاں پہ طریقہ کار ہے جس میں ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے آگے چلتے ہیں it is stated the minimum number of rotation require to transform the given N by N real symmetric matrix A into diagonal form is N into N minus one divide by two تو کتنی روٹیشن چاہیے ہوگی آپ کو کوئی بھی این بائی میٹرکس ہوگی تو اس میں اتنی آپ کو روٹیشن چاہیے ہوں گی جب جا کے یہ ڈائگنل میٹرکس میں ٹرانسفارم ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس آئگن آئگن اور ویکٹرس آ جائیں گے آج کا لیکچر یہیں پر مکمل کرتے ہیں ایک دفعہ تھوڑا سا کوکلی ریوائز کرتے ہیں کہ آج کیا ہم نے ڈسکس کیا کیا کیا چیزیں آپ کو بتائی اور اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے جی آج ہم نے آپ کو دو باتیں بتائیں ایک تو پاور میتھڈ کے بارے میں بتایا اور دوسری جو ہم نے بات چیت کی وہ کس کے اندر جیکوبیز میتھڈ کی بات چیت کی ہے جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے طریقہ کار آپ کو بتایا اور کہا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ایگزامپلس کریں گے دو تین ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے اس میتھڈ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے اسٹارٹ کیا کہاں سے ہم نے آئگن ویلیو سے آئگن ویکٹر سے ہم نے ایک میٹرکس کو بتایا میٹرکس کو ڈیفائن کیا اس کے بعد ہم نے پاور میتھڈ بتایا پاور میتھڈ میں ہم نے طریقہ کار بتایا کہ کیسے اس کو سالو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ آف آئگن ویلوز دیا ہوا ہے سپوز کریں lambda one lambda two lambda three up to lambda N اور کورسپونڈنگلی آپ کے پاس nu one nu two nu three دیا ہوا ہے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک دفعہ اس کو آپریٹ کریں کس کو آپریٹ کریں یعنی کہ ایک دفعہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے یا پری ملٹیپلائی کریں میٹرکس کو جو آپ کے پاس گیون میٹرکس ہے جو آپ کے پاس سپوزڈ آئگن ویکٹر ہے اگر آپ کے پاس نیو ناٹ ہے تو اے کو آپ نیو ناٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی کیو ون یو ون آ جائے گا اسی طریقے سے آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس آخر میں کیا آ جائے گا کیو کے اور آپ کے پاس نیو پاور کے آ جائے گی نیو کے اندر کے یعنی کے ٹریشن کے بعد آپ کے پاس شاید ریزلٹ آ جائے گا یہ ایک طریقہ کار تھا جس سے ہم نے آئگن ویلو وغیرہ کیلکولیٹ کی تھی پاور میتھڈ کو میں نے ایکسپلین کیا اور لاسٹ ٹائم اس میں ایک ایگزامپل بھی کی تھی اس کے بعد آج ہم نے ایک نیا طریقہ کار آپ کو بتایا جیکوبیز میتھڈ جس کے اندر ہم نے آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے without solving the characteristics equation یہ دو دونوں طریقے کار ہیں اس میں ہم نے کریکٹرسٹکس اکویشن کو استعمال نہیں کیا ہے لیکن وہی اسٹارٹ کرنا ہے کہ A X is equal to lambda X A X minus lambda X is equal to zero vector A minus lambda I matrix into X equal to zero یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس سسٹم آف لینئر اکویشنز ہیں ان اکویشنس کا سولوشن نان ٹریویل اس وقت ہوگا جبکہ the value of determinant A minus lambda I is equal to zero ہوگی وہاں سے لیمڈاس کی ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیے ہم نے دو میتھڈ دوسرے بتایا آپ کو جس میں لارجسٹ آئگن ویلیوز کیلکولیٹ کرنے کے طریقہ کار بتایا اور least value of eigen value calculate کرنے کا طریقہ کار بتایا جی آپ یاد ہے یا بھول گئے ہم بیس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو پروسیس آپ کرتے ہیں نارمل معلوم کرنے کے لیے اے کے ساتھ وہی آپ کریں گے اگر آپ نے لیڈس معلوم کرنا ہے تو اے انورس کریں گے یعنی A X equal to lambda X اگر آپ نے میکسیمم دیکھنا ہے یا لارجسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے لیڈس کیلکولیٹ کرنا ہے تو A inverse X equal to one over lambda X والے طریقے سے آپ اس کو سالو کریں گے تو یہ جناب طریقہ کار تھے پاور میتھڈ تھا اس کے بعد جیکوبیز میتھڈ ہم نے بتایا جیکوبیز میتھڈ میں ہم آرٹوگنل میٹرکس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمارے پاس ایس انورس ٹھیک ہے نا S inverse is equal to S transpose یعنی کہ انورس کسی میٹرکس کا خالی اگر ٹرانسپوز کرنے سے حاصل ہو جائے تو ہمارے پاس اس میٹرکس کو ہم اس ڈیفینیشن سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور آخر میں ہم نے کہا کہ D R is equal to S inverse A S اور ایس انورس ہم نے کہا تھا کہ ایس ٹی کے برابر ہے S T A S basically ہم ایس کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایس کو ہم معلوم کر لیتے ہیں جب ایس ہمیں پتہ چل جائے تو ایس کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس ہیں ڈائگنل کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آئگن ویلیوز ہیں اور اس کے جتنے بھی کالمس ہیں وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے آئگن ویکٹرس ہیں تو یہ دو طریقے کار بتا دیے ان اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سے ریپیٹ کر دوں جیکوبیز میتھڈ کو اور کوئی دو ایک ایگزامپل سالو کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ پتہ چل جائے آئی ڈونٹ نو کہ میں نے آپ کو کتنا کنفیوز کیا یا کتنی نئی چیزیں بتائیں تو لیکن یہ دو ایک نئے طریقہ کار تھے اس کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس پہ فوکس کیجیے گا کیونکہ نئے میں ہیں اور نئے میتھڈ جب تک کہ بار بار آپ نہ دیکھیں تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں کوئی پرابلم ہو تو ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا کوئی دیکھیں ایک آدھ ایگزامپل سالو کرنے کی اگر آپ کر سکتے ہیں نہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دو ایگزامپل میں سالو کروں گا اور اس کے بعد کچھ ایکسرسائز آپ کو ضرور دوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے وہی میری ایڈوائس کہ اپنے صحت کا خیال رکھیے گا اپنے ملک پاکستان کا ضرور خیال رکھیے گا یہ ملک بڑا قیمتی ملک ہے اگلے لیکچر میں اسی ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے مجھے جنید زیدی جی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم